جی کہاں میں پڑھا اسلامک سینٹر کہاں کہاں اسلامک سینٹر نازم آباد میں عبد العلیم صدیقی روڈ پر یہ تو بالکل احمکان حرکت ہے کہ چھین کر قربانی کرو اور جناب قربانی ہو جائے تو ہاں, ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے ہاں کم سے کم آپ اس کو دیکھ کر ان کے پرنسپل سے ملیں اور ان کو کہیں بھی یہ کیا آپ نے لکھا ہے کیونکہ ہمارا پروگرام